متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا اس جنت میں وہ اونچی مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں نہ وہ دھوپ دیکھیں گے اور نہ سخت سردی